جاننے والے ہیں وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آنکھ سلگاتے ہو سامع نبی رایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے پہلی مرتبہ کی پیدائش کے بنانے والے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے ابئی ابن خلف ملعون ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کھوکھلی گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور اس کو اپنی چٹکی میں ملتے ہوئے جبکہ اس کے ریزے ہوا میں اڑ رہے تھے رسول اللہ سے کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے رسول اللہ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دیں گے پھر زندہ کر دیں گے پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا اس موقع پر اس صورت کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تبری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا آصبی وائل تھا اور اس آیت سے لے کر ختم صورت تک کی آیتیں نازل ہوئیں لیکن یہ واقعہ غور طلب ہے اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے اور عبداللہ بن اوبئی تو مدینے میں تھا بہر صورت خواہ اوبئی کے سوال پر یہ آیتیں اتری ہوں یا آس کے سوال پر ہیں عام لفظ انسان پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے جو شخص بھی دوسری زندگی کا منکر ہوا اسے جواب ہے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شروع پیدائش پر غور کریں جس نے ایک حقیر و ذلیل قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا پھر اللہ کی قدرت پر حرف رکھنے کے کیا معنی اس مضمون کو بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا ہے جیسے سورہ مرسلات کی آیت نمبر بیس علم نخلوق کم ام امین اور سورہ دہر یا سور انسان کی آیت نمبر دو انا خلق نل انسان امشاج وغیرہ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتیلی میں تھوکا پھر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے میں نے تجھے اس جیسی یعنی تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے پھر جب ٹھیک ٹھاک درست اور چست کر دیا اور تو ذرا کس بل والا ہو گیا تو تو نے مال جمع کرنا اور مسکینوں سے روک رکھنا شروع کر دیا ہاں جب دم نرخے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ اب میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں بھلا اب صدقے کا وقت کہاں الغرض نطفے سے پیدا کیا ہوا انسان حجت بازیاں کرنے لگا اور اپنا دوبارہ جی اٹھنا محال جالنے لگا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظریں ہٹا لیں جس نے آسمان و زمین کو اور تمام مخلوق کو پیدا کر دیا یہ اگر غور کرتا تو علاوہ اس عظیم الشان مخلوق کی پیدائش کے خود اپنی پیدائش کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کا ایک نشان عظیم پاتا لیکن اس انسان نے تو عقل کی آنکھیں پر ٹھیکری رکھ لی اس کے جواب میں اے نبی کہہ دیجئے کہ پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو جو اب گل سڑ گئی ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ انہیں پیدا کریں گے جہاں جہاں بھی یہ ہڈیاں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حدیفہ رضی اللہ عنہ سے عقبہ بن عامر نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص پر جب موت کی حالت تاری ہوئی تو اس نے اپنے وارثوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا پھر اسے سمندر میں بہا دینا چنانچہ انہوں نے یہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راک جبا کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا کہ اے اللہ صرف آپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے چلتے یہ حدیث بیان فرمائی جسے میں نے خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور بہت سے الفاظ سے مروی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میری راہ کو ہوا کے رخ اڑا دینا کچھ تو ہوا میں کچھ دریا میں بہا دینا سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو راخ اس میں اس شخص کی تھی اس کو جمع کر دیا اور اسی طرح ہوا نے بھی پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ کھڑا کر دیا گیا قدرت الہی کے مشاہدے کی دلیل پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے اور اس بات کی دلیل قائم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں حیعت کو وہ منقلب کر سکتے ہیں فرمایا کہ تم غور کرو کہ پانی سے میں نے درخت اگائے جو سرسبز اور شاداب ہرے بھرے پھل والے ہوئے پھر وہ سوکھ گئے اور ان لکڑیوں سے میں نے آگ نکالی کہاں وہ تری اور ٹھنڈک کہاں یہ خشکی اور گری بس مجھے کوئی چیز کرنی بھاری نہیں تر کو خوش کرنا خشک کو تر کرنا زندے کو مردہ کرنا اور مردے کو جلاک دینا سب میرے بس کی بات ہے اور آسان ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے مرخ اور عفار کے درخت ہیں جو حجاز میں ہوتے ہیں ان کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑنے سے چکماک کی طرح آگ نکلتی ہے چنانچہ عرب میں ایک مشہور مثل ہے کہ شجر نار المرخ والعفار حکمن کا قول ہے کہ سوائے انگور کے درخت کے ہر درخت میں آگ ہے واللہ اعلم